ایک بار مشرکوں نے ہمیں پکڑ کے ساروں کو خوب دھنائی کی کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے سلاخ تو کوئی ادھر سے لات کوئی مکہ منہ پھٹ گئے چہرے سوج گئے ہاتھ کالے ہو گئے وہی مشرق جن سے بڑے خوش ہو کے کہتے ہو کہ ہندوستان میں جہاد نہیں ہے کشمیر کا جہاد کچھ نہیں ہے وہ مشرق اصلی روپ میں آتا تھا سب کو مار مار کے پھینک دیا کسی کی آدھی سانس آ رہی ہے کسی کی پوری سانس آ رہی ہے منہ سے خون ٹپک رہا ہے ناک سے خون بہ رہا ہے ہاتھ ڈبروٹیوں طرح سوجے ہوئے ہیں اور رانے اور پنڈلیوں کا رنگ بھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو گیا ہے اسی حالت حالت میں تیمم کر کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں سجدوں سے نماز پڑھ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میں نے کہا یارو تمہیں ایک شعر سناتا ہوں سارے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے کوئی بازو پکڑے ہوئے کوئی ٹانگ پکڑے ہوئے کوئی منہ پکڑے ہوئے میں نے کہا ایک شعر سناتا ہوں شاید تمہیں بھی سکون مل جائے مجھے بھی سکون مل جائے سب نے کہا ضرور سنائیے میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر کی کی خاطر تو دل کو وادی تائف کے پتھر یاد آتے ہیں